ابو سالبہ خوشنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم لوگ شکاری ہیں شکار کے احکام بتائیے آپ نے فرمایا جب تم شکار کے لیے اپنا کتا چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام یعنی بسم اللہ پڑھ لو تو پھر وہ تمہارے لیے شکار کو روک رکھے تو اسے کھاؤ میں نے کہا اگرچہ وہ شکار کو مار ڈالے آپ نے فرمایا اگرچہ مار ڈالے میں نے عرض کیا ہم لوگ تیر انداز ہیں تو اس کے بارے میں فرمائیے آپ نے فرمایا تمہارا تیر جو شکار کرے اسے کھاؤ میں نے عرض کیا ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں یہود و نصارہ اور مجوس کی بستیوں سے گزرتے ہیں اور ان کے برتنوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی برتن نہیں ہوتا تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیں آپ نے فرمایا اگر تم اس کے علاوہ کوئی برتن نہ پا سکو تو اسے پانی سے دھو لو پھر اس میں کھاؤ پیو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چونسٹھ یہ حدیث صحیح ہے